السلام علیکم students I I you am fine thank you whatever talk we were winding up our first part of the course today we would be in fact review of all what we have studied in these lecture so to enter اور آپ تو اس میں ہمارے ساتھ ہی رہیں سارا اور آپ کو خود بھی اس کا آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے زیادہ تر جو اس دوران میس کمیونیکیشن کی مختلف ایریاز کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دنیا میں how this mass communication came into being and what were the first areas of mass communication what were its organs how they the people who help establish this mass communication and then came the printing technology and for almost 400 years. It was the print media which ruled over the world in the area of mass communication indeed. In fact, we devoted uh, quite a fair part of the course to the print media because to date, this mass communication, if we divide mass communication on some time frame or some timeline, we would find that 400 years have gone to print media and rest of the media we generally call electronic media, or the modern media. It's only 100 years or so. It was the last quarter of uh, the 19th century, or say, very honestly speaking, it was the beginning of the 20th century. When came the radio, and then came television, and then computer and all this uh, modern or new media we talk about, it's only a case of 100 years. So, we in fact have paid that much time in our course. All the basics of mass media in fact come from print media. Quite a fair amount of practices in mass media technologies have been borrowed by radio and television from uh, print media, and that's why when we talk about uh, media, when we talk about mass communication, what generally comes to our mind is the print media. Because it is the values, it is the ethics, and at times it is the laws, the legislations, which have been done in the area of uh, print media. That, in fact, has gone again to cover or to regulate the area of uh, electronic media, radio, almost the same laws, similar laws and uh, similar practices in uh, news building, in having programs, having features, and having uh, craftsmen, having different people for different crafts to complete the piece of communication through electronic media. So generally it comes from the print media, and that's why we were talking more about print media. And just having a review, we will have to move a little quick in this session because we have to cover almost uh, what we have studied so far. I will go by the salient uh, points, what we have uh, done in this first part of this course, because you have to appear in the midterm. Don't be afraid of midterm. It's an easy thing always. You always have a chance in the final term. So, be prepared for the midterm in the sense that you have to appear in the final term as well. Mid term کے لیے آپ کی جو تیاری ہے وہ تو اب ایک ہی ٹاپک کے لحاظ سے ہوگی اس میں زیادہ تر ہم بات کریں گے چونکہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے تو آپ کو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے مڈ ٹرم کے دیکھیں گے تو پرنٹ مڈ ٹرم جو ہے اس دفعہ آپ کا نسبت آسان ہوگا لیکن ہم جلدی سے اس کا ایک ریویو کر لیتے ہیں وی اسٹارٹ فرام دیئر کہ میس کمیونیکیشن ہے اس کے جو بیسک ایریاز ہیں وہ کون کون سے ہیں which areas we call mass communication and we talk about print media کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ we talk about newspapers we talk about books and magazines all organs of mass communication we talk about the basics of communication the basic elements of communication so that we should understand what mass communication is and then they we talk elements کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو بنتی ہے وہ کچھ چیزوں سے مل کے بنتی ہے کچھ بڑی بیسک چیزوں سے مل کے بنتی ہے ان کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں اس وقت ہم نے ایگزامپل دی تھی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ ایک سوٹ پہنتے ہیں اس میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کپڑا استعمال ہوتا ہے دھاگا استعمال ہوتا ہے بٹن استعمال ہوتے ہیں اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں those are the elements of that sort اسی طرح کوئی بھی چیز ہو اس کی مختلف چیزیں جو ہے اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کمیونیکیشن تو از اے ہیوج تھنگ اس کے بھی ایلیمنٹس ان کے بغیر کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ہم نے نوٹس کیا تھا کہ سینڈر ریسیور چینل اور پھر اس کی ذرا ایڈوانس فارم میں ہم نے دیکھا کہ ڈیکوڈر این کوڈر پھر فیڈ بیک اور پھر ایک اوور آل کانٹیکسٹ جس میں بات کی جاتی ہے اگر کانٹیکسٹ چینج ہو جائے ہم نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ بات کے معنی ہی بدل جاتے ہیں so context is an essential element of all this what we talk about اور میس کمیونیکیشن کے اسٹارٹ کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے ہمارے دن میں آیا تھا کہ پرنٹنگ کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن کا ہوا میس کمیونیکیشن ایک میڈیٹیڈ کمیونیکیشن کو کہتے ہیں میڈیٹڈ کمیونیکیشن مینس جب آپ کمیونیکیٹ کریں تو کوئی ٹیکنالوجی اس میں انوالو ہو جائے یہ کمیونیکیشن تو یہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں فار انسٹنس اگر میں آپ کے ساتھ کمرے میں بات کر رہا ہوں تو ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے شاید اس کے لیے آپ کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے آپ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک انٹرا کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے انٹرا کمیونیکیشن جیسے اپنے آپ سے باتیں کرنا سوچنا اپنے سیلف کے ساتھ کرنا اور انٹر کمیونیکیشن لوگوں سے بات کرنا میس کمیونیکیشن کا اور دوسرے ایریاز کے کمیونیکیشن میں اسٹوڈینٹس یہ ایک فرق ہے کہ میس کمیونیکیشن میڈیٹڈ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں کوئی ٹیکنالوجی انوالو ہو تو آپ کیونکہ آپ جو بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیں irrespective of caste race nationalities ethnicity linguistic no linguistic barrier یہ ایک میس کمیونیکیشن کا ایریا اس کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں جس میں آپ کو یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ایک مخصوص گروپ ہے ایسا نہیں ہے جب آپ کے جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں جو آپ کے آڈینس ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں امیر غریب بھی سوشل کلاسز کی بھی ہو اس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں میس کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے بغیر ٹیکنالوجی کا سہارا لیے وہ بھلے سے چھوٹی ہو بڑی ہو بہت کمپلیکیٹڈ ہو وہ ایک الگ بات مگر ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ میس کمیونیکیشن کے پروسیس کو پوری طرح اکمپلش کر سکیں شروع شروع میں جیسے ہم کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کتابیں جو ہے part of mass communication in the sense کہ جب ایک کتاب چھپ جاتی ہے تو اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا وہ کالا ہے وہ گورا ہے وہ عربی ہے وہ اجمی ہے وہ کوئی بھی ہے وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور گین نالج uh, مگر اس کا اسکوپ بڑا محدود ہے کتاب کا بات ہوئی تھی کتاب کے شروع میں کہاں سے کتاب جو ہے وہ شروع ہوئی پہلی پرنٹڈ کتاب اچھا پرنٹڈ سے پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی صدیوں انسان نے جب سے کاغذ ایجاد کر لیا تب سے جو ریکارڈیڈ ہسٹری اویلیبل ہے انسان ہاتھ سے اس کے اوپر لکھ دیتا تھا شروع میں زبان اتنی واضح نہیں ہوتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ لیفٹ سے شروع کرنا یا رائٹ سے یا اوپر سے یا نیچے سے بس وہ کچھ لکھ دیتے تھے جس کی ایک خود ہی میننگ انہوں نے سجیسٹ کر لیے ہوئے تھے تو لینگویج کا بھی ایولیوشن ہے سیپریٹ تھنگ ہاتھ سے لکھتے تھے کتابیں چھپنے کا جہاں تک معاملہ ہے پرنٹنگ کا آپ کو یاد ہوگا کیا ہم نے آپ کو ایک ڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا ایک ایک سن کا ذکر ہوا تھا eight hundred and sixty eight very significant China میں ایک کتاب چھپی ڈائمنڈ سوترا یہ بدھسٹ سکریپچر کے بارے میں تھی کیا تھا بلاک پرنٹنگ تھی تھا جو جو آپ نے کرنا ہے جو بہت زیادہ الفاظ نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ ٹیکسٹ بیس نہیں ہوتی تھی کچھ السٹریشن تھیں جیسے کارٹون سے ہوتے ہیں کچھ اس قسم کی چیزیں ان کے نا وہ وہ بنا لیتے تھے سے اس کو پرنٹ کرتے تھے ایک ایک صفحے کو پھر اس کے کتاب کی شکل میں اس کا ذرا والیوم بھی بڑا تھا آج کی طرح کی کتاب مطلب بڑے سائز کے ہوتے تھے شروع شروع میں جو بکس تھی وہ سکرول کی فارم میں ہوتی تھی سکرول کا اسٹوڈینٹس جب ہم نے ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسکرول کا مطلب ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اسکرول ہونا شروع ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے تک آنا شروع جاتا ہے کئی پیجز اگر سو پیجز بھی ہیں تو یو کین اسکرول اسکرول کا لفظ یہیں سے نکلا تھا the word came from here what we call scroll books پرانے ایجپشن ٹائمس میں یہ ہوتا تھا کہ کورٹس میں بادشاہوں کے درباروں میں جب کتاب آتی تھی یا کوئی لکھی ہوئی چیز آتی تھی تو وہ ایک رول ہوتا تھا کسی سبسٹینس کا بنا ہوا آپ اسے کاغذ نہیں کہہ سکتے بس ایک سبسٹینس تھا اس کا ایک رول ہوتا تھا بہت ساری چیزیں وہ پریس کر کے بنا لیتے تھے جس کے اوپر کوئی نقش بن سکے اور ٹھہر سکے اس کو وہ رول بھی کر لیتے تھے تو پھر وہ کورٹ میں اس کو انسکرول کیا جاتا تھا تو پھر اس کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کے اوپر کیا چیز بنی ہوئی ہے اور پھر سمجھا جاتا تھا امیزنگ کہ شروع شروع میں کتاب جو تھی وہ اس فارم میں تھی سکرول ہوتی تھی ہاتھ سے ہی سارا کچھ ہوا ہوتا تھا اس کے بعد دوسری کتاب آئی آپ نے اس کو نوٹس کیا ہوگا اس میں یہ تھا کہ پھر کتابوں کو سجانے کی باری آ گئی کہ اس کا جو آپ نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر آپ جس طرح ووبن کارپیٹ ہوتا ہے اس کا بنا رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں کوئی اور چیز بنا رہے ہیں کوئی پھولوں کی بیل بنا رہے ہیں اس کے ٹائٹل پہ زیادہ وقت یہیں پہ خرچ ہوتا تھا اور جب لکھنے کا زمانہ تھا تو زیادہ تر مذہبی جیسے ہم نے کہا کہ چونکہ یہ باد پرنٹنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ویسٹ سے اس کے حوالے سے ذکر ہوتے تو چرچ کا بڑا ہولڈ تھا کتابوں کے اوپر چرچ میں ہی کتابیں لکھی جاتی تھیں مذہبی نوعیت کی اور ذرا کم ہی لوگوں کی وہ ایکسیس میں ہوتی تھی اور جو لوگ چرچ میں جاتے تھے وہی کتابوں کو دیکھ سکتے تھے وہی چیزیں آئیڈیاز وہی ریپیٹ ہوتے رہے for many centuries many centuries وہی آئیڈیاز ریپیٹ ہوتے رہے ہاتھ سے ان کو لکھا جاتا نئی بات سامنے نہیں آتی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ سیکولر آئیڈیاز نہیں آ رہے تھے سیکولر آئیڈیاز جیسے ہم نے دو تین دفعہ ذکر ہوا درمیان میں سیکولر آئیڈیاز جس طرح بعض لوگ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگینسٹ ریلیجن ایسا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں سیکولر آئیڈیاز کا مطلب تھا talking other than religion not against religion یہ دو بالکل مختلف باتیں سیکولر آئیڈیاز نہیں تھے کہ آپ کسی اور ٹاپک پہ دنیا کے بات کریں آپ نے دیکھا بعد میں ایک جگہ جہاں ہم نے دیکھا کہ سیکولرزم کے آنے سے کس طرح سے پھر چینجز آئیں اس کی طرف ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے کتابوں کا یہ معاملہ چلتا رہا بلاک پرنٹنگ سے زمانہ آشنا تھا ساتویں صدی میں آٹھویں صدی میں چائنا میں بلاک پرنٹنگ کا تھا یورپین کچھ پارٹس میں بھی بلاک پرنٹنگ کا ایریا تھا لیکن بریک تھرو کب ہوا بہت بڑا بریک تھرو یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے جیسے ہم اسٹوڈینٹ ہیں میتھس کمیونیکیشن کے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک سب سے بڑا بریک تھرو یہی والا ہے جب گوٹن برگ نے 1443 میں پرنٹنگ پروسیس یوں کہنا چاہیے کہ پرنٹنگ پروسیس کو ڈسکور کیا پرنٹنگ پروسیس کے بعد اس نے ایک ہی میڈ اے پرنٹنگ پریس یہ ان کی جو انوینشن تھی that was the real breakthrough اس میں اب یہ تھا کہ آپ کو بلاگ کی ضرورت نہیں تھی خیر یہ ذکر تو ہوتا رہے گا بیسکس آف کمیونیکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے ایلیمنٹس کی تو ایک ذکر ہوا تھا ماڈل کا شینن ویور ماڈل کا ذکر ہوا تھا بڑا سمپلسٹک ماڈل ہے but keep in mind students کے جو شینن نے جو ماڈل بنایا تھا وہ انجینئرنگ سائڈ پہ بنایا تھا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کے ہم اسٹوڈینٹ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن کمیونیکیشن شنن نے جو ماڈل بنایا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اتنی اس پہ بات ہوتی تھی کمیونیکیشن پہ ہمارے نقطۂ نظر سے it was a simplistic model ایک سینڈر ایک چینل ہے اور ایک ریسیور ہے ایک فیڈ بیک ہے اور ایک خاص کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے کچھ ہی سالوں کی یہ بات تھی کوئی فورٹی نائن کی اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد ایک اور جو شیم آس کا ایک ماڈل آیا سامنے تو انہوں نے کہا کہ ہیومن کمیونیکیشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی سینڈر ہو تو ایک کوڈنگ بھی ہو کیونکہ انسانی میسج میں یہ ہے کہ جب میں ایک بات کرتا ہوں تو اس کو مجھے I have to encode it language میں کروں کسی اور چیز میں کروں لیکن مجھے اپنی جو فیلنگ ہے اس کو ایک اینکوڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ایک چینل کے تھرو ریسیور کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ کوئی اس کو ڈی کوڈ کرے وہ ڈی کوڈ تبھی کر سکے گا اگر اس کو وہ لینگویج آتی ہوگی اور اس کو بھی ان چیزوں کا پتا ہوگا جس کا ذکر سینڈر کر رہا ہے تو اس طرح اس کی جو کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک لاس فارمولا بھی بیچ میں آیا تھا انہی کے درمیان میں جس نے یہ کہا کہ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہو از سینڈنگ میسج صرف یہی نہیں کہ ایک سینڈر کا ہونا ضروری ہے who is the sender who is the sender اور through what channel what he is saying to whom with what effect اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر بار لو کا ایک فارمولا آیا چھوٹا سا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب سینڈر نے ایک بات کی تو کس انداز میں کی اس کی اسپیکنگ اسکل اس کی رائٹنگ اسکل اگر لکھا ہوا میسج ہے تو وہ کیسا ہے اور جو ریسیور ہے اس کی اسکل کیسی ہے بات کو سمجھنے کی ایک ہی بات کہی جا رہی ہے دو لوگوں نے سنی ایک آدمی کی جو ریسیونگ اسکل ہے جو سمجھ کی اسکل ہے اس کی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے ان کا جو نالج ہے ان کی اور وہ سارے فیکٹرز جو اس کو میننگ دے سکتے ہیں وہ مختلف ہیں وہ آدمی اور طرح سے بات سمجھے گا اور جو ایک دوسرا آدمی ہے سادہ آدمی آپ اسے کہہ لیں وہ بات کو اور طرح سے سمجھے گا فارمولوں کی بات تو ہوتی رہے گی ہم نے ذکر کیا تھا یہاں پہ کمیونیکیشن کے دو موڈز کا دو طرح سے آپ کمیونیکیشن کرتے ایک تو ہے وربل اور ایک ہے نان وربل دونوں طرح سے ہماری جو نارمل جو لائف ہے اس میں ہم دونوں طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک وربل اور نان وربل دونوں کا انفیکٹ امتزاج ہوتا ہے مکس آف بوتھ وربل میں ہم نے بات کی تھی کہ we use language if we are speaking اور وی آر رائٹنگ لینگویج کی جو ہم نے ذکر کیا تو وہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ لینگویج کی اپنے اندر بڑی بات ہے لینگویج ایک بہت بڑا ٹول ہے لینگویج کی وجہ سے ہی تو بات ہوتی ہے لینگویج کی وجہ سے ہی صدیوں کا نالج ٹریول کر کے آج موجودہ نسلوں تک پہنچتا ہے اور اس طرح تھوڑا آگے بھی چلتا رہے گا لیکن ہم نے ٹھہر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی دیکھا تھا کہ لینگویج کی اپنی بھی کچھ ہیں مثلا لینگویج میں پولرائزیشن کا فیکٹر ہے کہ آپ کو ایکسٹریم لفظوں کی سہارے بات کرنی پڑتی ہے آپ بالکل جیسے فزکس میں یا میتھمیٹکس میں کسی چیز کو میئر کرتے ہیں ایکزیکٹ وہ میئر کے ساتھ بات نہیں کر سکتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسم اچھا ہے آپ کہیں گے موسم برا ہے فیکٹ ریمینس کہ موسم ان کے درمیان کسی جگہ پہ ہے اب اچھا کا تصور دوسرے انسان کا جو سنے گا اس کا اپنا ہے اور برے کا تصور بھی اپنا آپ کہتے ہیں باہر بہت گرمی ہے کوئی انسان باہر جا کے دیکھتا ہے اس کا اپنا لیول بالکل ڈفرینٹ ہے وہ دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یار اتنی گرمی تو نہیں ہے سو یہ لینگویج کی وجہ سے جو کمیونیکیشن کی ایگزیکٹنیس ہے وہ نہیں ہو پاتی یہ ایک لینگویج کا اپنا ہے پھر لینگویج کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں اسٹیٹک کر لیتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو ہم لیبل کر لیتے ہیں لینگویج کے حوالے سے پھر اسی حوالے سے ہم انہیں جاننا شروع کر دیتے ہیں خیر اس کا زیادہ ذکر تو آئے گا جب ہم اسٹیریو ٹائپنگ کی بات کریں گے کہ اسٹیریو ٹائپ جو ہے وہ کیا چیز ہے لیکن یہ لینگویج کی وجہ سے ہی ایک بات ہے نان وربل نان وربل کا ایریا جو ہے اسٹوڈینٹس وہ بہت بڑا ہے نان وربل میں ہم اپنی جو سینسز ہیں ان کو زیادہ ایکسپلوئڈ کرتے ہیں ٹو کمیونیکیٹ آنکھوں سے کانوں سے سنتے ہیں سونگنے کی جو ہماری صلاحیت ہے یہ ہمیں بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرتی ہے جیسے آپ کسی مارکیٹ میں جائیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مچھلی مارکیٹ ہے یہ یہ چمڑے کی مارکیٹ ہے یہاں پہ کوئی کارخانہ ہے یا کسی نے خوشبو لگائی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان کے پاس سے گزرے ہیں جس نے خوشبو لگائی ہوئی اور بہت کمیونیکیشن ہوئی تھی گھروں میں خواتین کھانا پکا رہی ہیں وہ ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں لاؤنج میں جا کے جو ہی کھانا جلنے کی ہلکی سی اسمیل آتی ہے تو بھاگ کے وہ کچن میں جا کے you see it is communicated non verbal communication کا ایریا بہت زیادہ ہے پھر اس کا ایک مکس بھی ہے جیسے ہم وائس ایکسینچویٹ کر لیتے ہیں آپ وہی بات کہتے ہیں نارمل لیکن جب آپ اپنی وائس کو ایکسینچویٹ کر لیتے ہیں یہ ایک آپ کی آواز کی صلاحیت ہے اس کو آپ زور سے کہتے ہیں تو میننگ اور ہو جاتے ہیں آپ اس کو آہستہ سے کہتے ہیں تو میننگ اور ہو جاتی ہے باڈی جیسچر سے آپ کے ایک اوور آل آپ کی باڈی جیسچر ہوتا ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو یہ تو تھا وربل اور نان وربل کے حد تک میس کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس اس چیز کو سمجھنے کے بعد تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں ایک بڑا رسکی ایریا بھی mass communication is not as simple as rest of the types of communication mass communication is more tricky an area in fact more risky an area I would see if you have said something which is wrong, it would cause a large scale reaction. ویسے اگر آپ کی ون ٹو ون کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا is a fewer people group communication ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی بات کی ہے جو غلط ہے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ایک آدمی کرے گا دو چار لوگ کریں گے اٹس اوکے لیکن میس کمیونیکیشن میں آپ نے کوئی بات غلط کہہ دی مثلاً آپ نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ آگ گئی ہے وہاں آگ نہیں لگی ہوئی اب کئی ہزاروں لوگ وہاں پہنچ جائیں گے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ نے وہ بات کہہ دی اگر وہ میس کمیونیکیشن کے ذریعے ہو گئی ہے جیسے آپ نے اخبار میں دے دیا کہ یہ جی فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے اس سے دانتوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے فرض کریں تو بہت بڑے پیمانے پہ اس کا ریئیکشن ہوگا اور لوگ وہ چیز استعمال کرنی چھوڑ دیں گے میس کمیونیکیشن میں یہ بہت زیادہ آپ کو کیئر کرنا ہے کہ اس کے اثرات بھی پھر اتنے ہی بڑے ہیں پھر یہاں پہ ذکر ہوا تھا پروپیگنڈا کا کہ میس کمیونیکیشن ہی کا ایک ایریا ہے پروپیگنڈا پروپیگنڈا یہ ہے کہ you in fact do something negative to induce certain meaning in the receiver you want to your receiver to understand things the way you want generally it is taken in a negative sense it is used in war generally to make people understand people of enemy to make enemy understand something which you want the enemy to understand propaganda کے ایریا جو ہے بہت زیادہ پولیٹیکل پراپیگنڈا ہو سکتا ہے اکنامک پراپیگنڈا ہو سکتا ہے اور سوشل حوالے سے بہت سارا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے یو مے لیول a whole segment of people they are bad people for instance you can create an image of certain people جیسے سیکنڈ ولڈ وار میں جیوز کے بارے میں ایک امیج uh, کریٹ کیا گیا ایک پروپیگنڈے کا فارم ہے ایڈورٹائزنگ کی بات ہوئی تھی میس کمیونیکیشن کے آنے کے بعد ایڈورٹائزنگ کا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آیا جیسے ہم نے کہا کہ سولہ سو پانچ میں ریلیشن جب وہ نکلا اخبار فرانس میں تو اس میں اور اس کے بعد جب پبلک اکرنس کا جب امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ سولہ سو نبے میں جب یہ پیپر نکلا آپ کو یہ سارے یاد ہوں گے سن ون اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں اس کو ریوائز کر رہے ہیں اپنے کورس کو تو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی اور انہی کے حوالے سے تو آپ کا ایگزام ہوگا مڈ ٹرم کا that it was in beginning of the eighteenth century somewhere in seventeen hundred zero four newsletter coming out from Boston اس میں ایک ایڈ آیا تھا کس چیز کا ایڈ تھا آپ کو یاد ہے ایک ریئل اسٹیٹ کا اس زمانے میں بھی ریئل اسٹیٹ کا معاملہ تھا وہ چار سو سال پہلے جب پہلا اشتہار آیا اور اشتہار دینے والے کو نہیں پتا کہ وہ ایک اشتہار کی بنیاد رکھ رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بنیں گی اور پھر ایک اتنا ہیوج کاروبار دنیا میں ہوگا ایڈورٹائزنگ کا اس کو نہیں پتا تھا اور بات ساری تین چار سو سال کی propaganda advertising verbal communication non verbal communication یہ ساری چیزیں جو تھی اس کا ہم نے ذکر کیا ایک بات اور ہوئی تھی قبل اس کے کہ ہم پرنٹ میڈیا کی طرف واپس لوٹ جائیں بات ہوئی تھی کمیونیکیشن اینڈ کلچر کی اور وہاں پہ ہم نے دو تین ایریاز دیکھے تھے جیسے این کلچریشن جیسے آپ جو کلچر ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ٹرانسفر ہوتا ہے کلچر بہت ڈیفینیشن سے اگر آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور کلچر لکھ کر آپ اس کو انٹر کر دیں اور اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈیں تو کوئی ڈھائی ہزار کے قریب مختلف طریقوں سے ڈیفائن ہوئے لیکن ایک جس کے اوپر تقریباً تقریباً ساروں کا کنسینس ہے اور جو چونکہ ہم لوگ کلچر کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہم صرف کمیونیکیشن کے حوالے سے کلچر کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پہ کلچر سے کیا مراد ہے لائف اسٹائل رہن سہن کا جو انداز ہے اور اس کے اندر بھی ساری چیزیں ہیں زبان ہے مذہب ہے لباس ہے کھانا پینا ہے آپ کے رسم و رواج ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں کہ آپ کا کلچر کیا ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ایک چیز ہے اینڈ کلچریشن جو آپ کو آپ کے پیرنٹس سے ملتا ہے آپ مسلم ہیں آپ کے پیرنٹس مسلم ہیں آپ بھی مسلم ہیں آپ کے پیرنٹس کرسچن ہیں آپ کرسچن ہیں ہندو ہیں آپ ہندو ہیں اس لیے کہ آپ کے پیرنٹس ہندو ہیں اور اس طرح کے آپ لباس وہ پہنتے ہیں جو آپ کے بڑے پہنتے تھے یہ یہ بڑوں سے جو کلچر آپ کو ملتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انکلچریشن یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس کا ٹکراؤ کمیونیکیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری تھا دوسری ٹرم جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک کلچریشن ایک کلچریشن وہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا اگر زیادہ صحیح کہا جائے تو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ امیرکا چلے جاتے ہیں اب وہاں چلے جاتے ہیں آپ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں فار انسٹنس آپ یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ دس سال رہنا ہے یا پندرہ سال لیا آپ نے وہیں پہ اب رہنا ہے تو این کلچریشن کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا you have to have an acculturation آپ کو وہ کلچر اب اپنانا ہوگا وہاں پہ رہنے سے نہیں ورنہ آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے جو لوگ باہر سے آ کے ہمارے کلچر میں سیٹل ہو جاتے ہیں وہ ہمارے کلچر کو آپ کرتے ورنہ وہ اجنبی رہتے ہیں نا انہیں ایک فیئر سا رہتا ہے ان کا ایک لائن آف ڈیفرینسیشن ہو جاتی ہے کمیونیکیشن میں یہ چیز بڑی امپورٹینٹ ہے میس کمیونیکیشن اب آپ نے ایک بات اخبار میں لکھنی ہے آپ نے ریڈیو پہ ایک بات کہنی ہے اس کے سننے والے تو سارے کلچرز کے لوگ ہیں آپ کس طریقے سے اس کو محتاط رہیں گے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ایک کلچر کے لوگوں کو تو کوئی پرابلم نہیں دیتی لیکن دوسرے کلچر کے لوگ اس کے اوپر دے ول ٹیک ٹو دا اسٹریٹس وہ گلیوں میں نکلائیں گے سڑکوں پہ نکل آئیں گے جی یہ آپ نے ہمارے کلچر کے بارے میں کہہ دیا یا مذہب کے بارے میں یا زبان کے بارے میں یا ہمارے ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ریجنلزم کی بنیاد پہ آئی I مین mean, وہ کہیں گے جی آپ نے یہ بات کہی کیوں جبکہ دوسرے کلچر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی اس میں پرابلم نہیں ہوگی تو کلچر کی اسٹڈی میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈینٹس کے لیے انتہائی ضروری سمجھی جاتی ہے اس میں جو ایک ایتھیکل کوڈ ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے اس کا ہم نے یہ بھی علاج ڈھونڈا تھا کہ کم سے کم الفاظ استعمال کیے جائیں اور جہاں پہ ذرا سا بھی شائبہ ہو کہ یہ کلچرل کانفلکٹ کی کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں اب کلچر میں پالیٹکس بھی ہے اکنامکس بھی ہے مذہب بھی ہے زبان بھی ہے لباس بھی ہے رسم و رواج بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں if something is published in the west it may be according to their norm according to their life style according to their culture but it it sparks reaction in rest of the world may be a political sphere it may be a religious sphere it may be an economic sphere it may be a social sphere کوئی وہاں پہ بات ہو گئی کیوں کیونکہ اس نے وہ بارڈر کراس کر لیا اور وہ کلچرل شوق کی شکل میں سامنے آ گئے میس کمیونیکیشن کے بارے میں ہم نے کہا تھا وہ بہت اس وقت بھی ہم نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ جو غالب نے کہا ہے کہ ایسا آسان نہیں لہو رونا میس کمیونیکیشن میں انوالو ہونے سے پہلے آپ کو یہ بہت ساری چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے خیر ایک بہت ٹیڈیس سا ایریا ہمارے سامنے آیا تھا اسٹیریو ٹائپنگ اسٹیریو ٹائپ ایک ایسا ایریا ہے اسٹوڈینٹس کمیونیکیشن میں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی کباہتیں پیدا ہوتی اسٹیریو ٹائپنگ میں یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو لیبل کر دیتے اچھا کمیونیکیٹ کرنے والے اپنی کنوینئنس کے لیے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پھر کم لفظوں میں بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ وہ ایک امپریشن جب کریٹ کر لیتے ہیں تو اسی حوالے سے پھر وہ بات کرتے رہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے لوگ بڑے ہیں یا اس کاسٹ کے لوگ اس ٹرائب کے لوگ پیپل فرام دس ٹرائب اور کاسٹ اور area they are they sort of they are troublesome people were for instance اور they are criminal people you just label just as some black people regarded as part of the bigger criminal groups just that like پھر کوئی بھی اگر آپ کو کالا آدمی نظر آ جائے تو آپ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں بھلے سے وہ چاہے کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے کیوں نہ لیبلنگ ایک ایسی خوفناک چیز ہے آپ لیبل کر دیتے ہیں جیسے کہ جو اسکاٹ ہیں وہ کنجوس لوگ ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک اسکاٹ اس میں ایسا بھی ہو آئی I مین mean, ہو سکتا ہے بہت سارے اسکاٹ ایسے ہوں جو بڑے فراغ دل ہوں بڑے جینرس ہوں اور ان کے ہاں کنجوس ہونا یا فراغ دل ہونا اتنا ہی ہے جتنا باقی لوگوں میں لیکن آپ لیبل کر دیتے ہیں اچھا اسی حوالے سے یار لوگ لطیفے بھی بنا لیتے ہیں لطیفوں کی کتابیں آپ کو بہت سارے لطیفے ملیں گے جو اسکاٹش لوگوں کے ہیں بیکاز آف دیئر کنجوسی کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی ہیں ڈراموں میں آپ دیکھتے ہوں گے آپ تو دیکھتے ہی ڈراموں کہ مختلف ذاتوں کے لوگوں کو مختلف عادات کے حوالے سے لیبل کر کے پھر اس حوالے سے بات ہونی شروع ہو جاتی this is called stereotyping یہ جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگ وہ اپنی آسانی کے لیے یہ کر لیتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ اس گروپ کے لوگوں کے سارے لوگ اس طرح کے ہوں جس طرح سے بات کی جا رہی ہے یہ فیکٹ بھی ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو اسٹیریو ٹائپنگ میس کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اچھا اس کو ہم بہت طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہم اس کی ایک وہ انوائرمنٹ کو دیکھ رہے تھے مطلب ایج کے حوالے سے ہم اسٹیڈیو ٹائپ کر لیتے ہیں مثلا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں لہذا ان کی یہ عادتیں تو ہوں گی ہی اگر کوئی نوجوان piece of advice if a young person is giving you a piece of advice may be may be you are not listening to it because you I mean is a young man is not his job to advise others this is a job for the elder people آپ نے ایک بنا لیا نا ہو سکتا ہے وہ ایک ایک جنگ آدمی جو ہے وہ بہت پتے کی بات کہہ رہا اسٹوڈینٹس کے حوالے سے ایک خاص بنا لیا جاتا ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہے ان کا ایک خاص رویہ ہے اور اس رویے کے حوالے سے اسٹوڈینٹس کے انالیس کیے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے ان کو دیکھا جاتا ہے مے بی سارے اسٹوڈینٹ جو ہیں وہ ایسے ہوئی ہی نہیں ریسز کی بنیاد پہ ریسزم تو دنیا میں بڑی آپ نے دیکھا بہت صدیوں تک رہا ریسزم کی بنیاد پہ لوگوں کو الگ الگ کیا گیا پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ریشیل ڈسکریمنیشن ساؤتھ افریقہ میں تو اس صدی کے پچھلی صدی کے اینڈ تقریباً لاسٹ کوارٹر تک رہا یہ تو لاسٹ کوارٹر میں جا کے جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی نصیب ہوئی تو یہ بات ختم ہوئی اپارتھیڈ جس کو ہم کہتے تھے کہ نسلی امتیاز کہ وہ کالے حالانکہ وہ سارے کرسچن تھے میجورٹی آف دے پیپل پر کرسچن گورا اینڈ کالا لیکن ریس کی بنیاد وہ اسٹیڈیو ٹائپ تھے ان کی ان کی ان کے بارے میں بات ہی الگ تھی تو ریس کی بنیاد پہ آپ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ آپ کر لیتے ہیں ایتھنک گروپ جو ہیں وہ مختلف حوالے سے دیکھ لیتے ہیں پھر جینڈر کے حوالے سے کر لیتے ہیں جیسے یہ خواتین ہیں یہ مرد ہیں تو اس حوالے سے جینڈر کے حوالے سے بھی ہم اسٹیریو ٹائپ ہو جاتے ہیں ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ کام جو یہ خواتین کا ہے یہ مردوں کا کام ہے بے شمار ایسے کام ہیں جو مرد بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں بے شمار نارمل لائف میں جو خواتین بھی کر سکتی ہیں جو مردوں سے مخصوص کر دیے گی مسئلہ اگر کوئی لڑکی موٹر سائیکل چلا رہی تو اس کو بہت آکورڈ طریقے سے دیکھا جائے گا کہ یہ تو اس کو تو شاید نہیں چلانا چاہیے یا اگر کوئی آدمی گھر میں کھانا پکا رہا ہے تو یار لوگ بہت ہنستے ہیں کہتے ہیں حضور دیکھیے یہ برتن بھی صاف کر دیتے ہیں اور کھانا بھی بنا لیتے ہیں یہ سب اسٹیریو ٹائپنگ ہے جو میس کمیونیکیشن سوشل کلاسز کے حوالے سے بہت نیسٹی ایک اپروچ ہے جب ہم اسٹیریو ٹائپنگ کی بات کرتے ہیں تو مطلب کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے سوشل کلاسز ہے نا اللہ کی بنائی کائنات میں کوئی کسی طرح سے کوئی ذہنی طور پہ امیر ہے کوئی جیب کے حساب سے امیر ہے عمارت کی بھی پھر ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے اسی طرح غربت کی بھی ایک آدمی کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں اس کو بھی غریب کہا جا سکتا لیکن سوشل کلاسز کی ڈسٹنکشن کر دی جاتی ہے اور پھر اسی حوالے سے بات ہوتی ہے جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی آپ اگر کوئی چھوٹی موٹی چوری کے الزام میں دو لوگ پکڑے جائیں ایک بہت غریب ہو اور ایک امیر ہو تو زیادہ توجہ یہی رہتی ہے کہ جو غریب ہے اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے یہ خیال ہے کہ امیر نے کیوں چوری کرنی ایکسٹیریو ٹائپ خیال ہے نا آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے اس کے بارے میں آپ کی زیادہ توجہ اس طرف میس کمیونیکیشن میں اس کی بڑی کباہت ہوتی ہے اور جگہوں پہ ہوتا رہے گا معاملہ جیسے ہوتا ہوگا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہم پھر واپس آئے تھے آپ کو یاد ہوگا پرنٹ میڈیا کی طرف پھر سے کہ ہم اپنا وہ سفر شروع کرتے ہیں جو میس کمیونیکیشن کا آغاز ہوا جب پرنٹنگ کا آغاز ہو گیا گوٹن برگ نے شروع کر دیا تو کیا ہوا کتابوں کتابیں پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں پھر بلاگ پرنٹنگ تھوڑی بہت ہوتی تھی لیکن زیادہ ہاتھ ہی سے لکھی جاتی تھی چرچ کی منوپلی تھی کم کم لوگ پڑھتے تھے اور کتابیں بڑی گلیزڈ اور بڑی بڑی اور بڑی مہنگی نہ ان کو آپ لائبریریز میں رکھ سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ کچھ ایسا نہیں ہے اور عام آدمی وہاں تک اپروچ نہیں کر سکتا اور اپروچ کرے بھی کیوں ان میں لکھا ہوا تو وہی ہے جو صدیوں سے لکھا ہوا آ رہا ہے اس میں کوئی نئی چیز تو آ نہیں رہی آپ انہی مذہبی کتابوں کے حوالے سے زیادہ وہی تھیں تو وہی لکھا جاتا the religious books were just reproduced by hand written they were all hand written by hand writing were reproduced and kept in part of the church so I mean you can adorn those books glazed books laced types types of things the content was unquestioned it would remain the same so very few people would make an effort to go and read books لیکن جب آپ کی یہ پرنٹنگ کا آ گیا تو آپ یہ دیکھیے جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ صرف پچاس سال میں پرنٹنگ پروسیس آنے کے صرف پچاس سال میں اتنی کتابیں چھپی جتنی پرنٹنگ پریس آنے سے پہلے ایک ہزار سال میں بنی تھی اتنی تیزی سے کتابیں چھپیں اور اس کے بعد تو کوئی لمٹ نہیں کیونکہ پرنٹنگ پروسیس جب پیٹنٹ ہونے شروع ہو گئے پوری دنیا میں پھیل گئی تقریباً ساری دنیا پرنٹنگ سے آشنا ہو گئی ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں تھوڑا لیٹ آیا پرنٹنگ کا معاملہ لیکن پوری دنیا میں پرنٹنگ موجود تھی اور بے شمار کتابیں آئیں اور یہیں سے سیکولر آئیڈیاز کی بات شروع ہوئی ہم نے ذکر کیا تھا رینیسانس کا رینیسانس کیا کہ ایک ہیومنسٹ کیمپین ہے جو تیرہویں صدی سے سولہویں صدی تک چلتی رہی اس کیمپین میں اس کیمپین کے دوران ہی یہ پرنٹنگ پریس پہ آ گیا اس کیمپین میں کچھ لوگوں نے ہمت کی اور کہا کہ وہ جو پرانے لوگوں نے کچھ کام کیے ہوئے سائنسدانوں نے جس کو بعد میں بند کر دیا گیا اور چرچ نے اور بادشاہوں نے کہا کہ کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا اب مذہب کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے سوچ پہ پہرے بٹھا دیے یہ تقریباً کوئی ایک ہزار سال جاری رہا کہ آپ کو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں اگر کہہ دیا ہے کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے تو آپ کو آپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہوا کیا چیز ہے یہ چاند تارے کیا ہو رہے ہیں یہ حرکت کیا ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں جیسے سوچوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے رینیسانس کے پیریڈ میں کچھ لوگوں نے ہمت کی اس کو ہیومنسٹ موومنٹ کا وہ حصہ بنے اور یہ پوری دنیا میں ہوئی اس میں شیکسپیئر بھی انوالو ہوئے اس میں گلیلیو بھی انوالو ہوئے اس میں آئزیک نیوٹن بھی شامل ہوئے بہت سارے سائنٹسٹ اس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر میں ہم کریں گے ان ساروں نے ایفرٹ کر کے پھر وہ کتابیں چھپنی شروع ہوئیں جو ادر دین ریلیجن تھی اگینسٹ ریلیجن نہیں تھی لیکن ادر دین ریلیجن تھی ان کتابوں کے آنے سے پھر ایک سیکولر آئیڈیا آنے شروع ہوئے لوگوں نے پھر بات کرنی شروع کی کہ اکنامکس کیا چیز ہوتی ہے ٹریڈ کیا چیز ہے اور یہ کہ یہ بادشاہوں کی حکومت کب تک قائم رہے گی لوگوں کو کیوں نہیں کچھ مل رہا کرنے کے پھر لوگوں کے حقوق کی بات کیوں نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ پھر سائنس کے ایریا میں انفیکٹ زیادہ لوگوں نے کام کیا اور بہت زیادہ سائنس کے ایریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر صرف پرنٹنگ پریس کے آنے سے اور ایک سیکولر آئیڈیاز کے آنے سے صرف تین چار سو سال میں دنیا کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن آ گیا سائنٹیفک ریولوشن آ گیا سائنس کے اندر اتنی ترقی یہ ساری چیزیں پہلے بھی دنیا میں موجود تھیں مگر انسان ان سے نہ آشنا تھا کئی صدیوں سے یہ سارے مظاہر اور یہ سارے فارمولے میتھس کے سائنس کے بایو کے یہ ساری چیزیں موجود تھیں پر انسان ان سے آشنا نہیں تھا کیونکہ اس کو یہ سوچ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اور بات کریں رینیسانس کا ایک بہت فائدہ ہوا مگر ہم بات کرتے ہیں پرنٹنگ کے حوالے سے جب کتابوں کا دور جو ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچا تو پھر کسی نے سوچا کیوں نہ پرنٹنگ کے حوالے سے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ لوگوں کو کچھ معلومات ریگولر بیسس پہ دی جائیں اس سوچ کے دیکھیں نا جب آپ نے سوچ سے پہرے ہٹا دیے تو لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع ملا جب اس سوچ نے ذرا سی نمو پائی تو یہ اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ دنیا اخبار کے وجود سے آشنا نہ ہوگی people people thinking thinking the the printing available about why not to have some some arrangement where Uh, people get uh, information about their surroundings, about their town, about their activities, about their villages on some regular basis. It was only possible when you had broken the shackles put on the people by the church, that they should not think anything other than religion. It was there that people started thinking in these terms, and in fact, there came about so many changes industrial revolution help to bring this as revolution اسی چیزوں کے بعد یہ سارا ممکن ہو سکا ہم اخبار کی بات کرتے ہیں یہ ذکر ہوتا رہا کہ کیسے سے ہو ابھی تک جو شواہد ملے ہیں اس کے حساب سے اسٹوڈینٹس ویسے تو کانفلکٹنگ رہتی ہے یہ بات ہمیشہ یہ بات جو ہے تحقیق طلب رہتی ہے لیکن ابھی تک جو ریلیشن اخبار فرانس سے نکلنے والا سولہ سو پانچ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخبار جو ہے یہ پہلا اخبار تھا کبھی کبھی جو لندن سے نکلنے والا اخبار تھا اس کے بارے میں بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ وہ پہلا اخبار تھا لیکن ریلیشن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ پہلا اس لحاظ سے آپ دیکھیے کتنے چار سو سال ہو گئے اس میں نکلے ہوئے اخبار نکلتے گئے اس کے بعد پھر امریکہ سے اخبار نکلا پبلک اکرنسز اس کے بعد ایک ایک کر کے مختلف اخبار جو تھے وہ نکلتے رہے بوسٹن سے نیوز لیٹر نکلا جو بہت پاپولر ہوگا اس زمانے میں کب کی بات ہے یہ سترہ سو چار کے بعد تقریباً ایک سو سال کے بعد یعنی یہ وہ اخبار ہیں جن کو ہم مائل اسٹون کہہ سکتے ہیں جو ہماری جو اخبارات کی ہسٹری ہے اس میں ان کا ایک مقام ہے پھر میگزینس نکلنے شروع ہوئے جیسے سترہ سو تینتیس میں seventeen hundred and thirty three New York weekly content لوگ اسے آشنا ہوئے اس طرح اخبارات نکلتے رہے اور آپ کے پاس اس کے آؤٹس پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں کیونکہ اس وقت تک یہاں پہ کالونیل پیریڈ تھا برٹش کا یہاں پہ راج جسے آپ جانتے ہیں راج کے تصور سے آپ جانتے ہمارے یہاں چونکہ بنگال میں انگریز آپ کو پتا کہ بنگال کی طرف سے آئے تھے تو پہلے جو جرنلزم شروع ہوا وہ بھی اگسٹس کا آپ کو پتا ہوگا اس نے ایک نکالا اپنا ہکی گیزٹ نکالا تھا وہ تو بےچارا پھر بہت ماتوب ہو گیا کیونکہ اس نے حکمرانوں کے خلاف ہی بات شروع کر دی تھی لیکن بنگال میں پہلے اس کا آغاز ہوا اس کے بعد سارے ایریاز میں پریس کا آغاز ہوتا شروع گیا اردو کا آغاز ہوا ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ اٹھارہ سو بائیس میں ایک جامع جہاں نکلا یہاں سے پھر اس کے بعد لاہور سے کوہ نور نکلا اور اس کے بعد جب یہ اخبارات نکلنے شروع ہوئے یہ اب انیسویں صدی کی بات ہے اٹھارہ سو سم تھنگ میں پھر اخبارات نکلنے شروع اٹھارہ سو بائیس میں اخبارات نکلنے شروع ہوئے تو اس کے بعد پھر نکلتے چلے گئے ایک کے بعد دوسرا نکلنا شروع ہو گیا اخبارات کا پھر بہت رول رہا ہمارے یہاں پوری دنیا میں رہا پوری دنیا میں آئیڈیاز کے ایکسچینج میں یہ رہا لیکن ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں میس کمیونیکیشن کی جب ساؤتھ ایشیا کے لوگ میس کمیونیکیشن کے اس حوالے سے واقف ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ پرنٹنگ تھوڑی دنیا سے لیٹ آئی لوگ لیٹ اس سے آش نہ ہوئے لیکن اس کے بعد جو اخبارات آئے بیسویں صدی میں چونکہ ایک ایک موومنٹ کی شکل بنتی جا رہی تھی بر صغیر میں جو آزادی کی موومنٹ آپ کہہ سکتے انڈیپینڈنس موومنٹ تھی it was getting very strong in first quarter of the twentieth century the movement against the Raj was getting strength all the people Hindus Muslim Sikh even the local Christians they were against this English rule rulers and some of the newspapers the Urdu newspapers and northern part of subcontinent name few dailies which in head ruling people and giving people against the Raj خلافت اخبار کا نام ہے سیاست قومی آواز یہ جواہر لال نہرو نے اس کو خود انہوں نے انہوں نے نکالا اس کو جس طرح قائد اعظم نے نکالا ڈان انہوں نے نکالا اور اس طرح اور ان کو اخبارات کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے آزادی کے موومنٹ کے لیے انجم انقلاب نوائے وقت ہندوستان آفتاب جمہوریت یہ اخبار اتنے زور و شور سے نکلے پورے برے صغیر میں انہوں انہوں انہوں نے نے, نے ایک آواز دی اخبارات کے حوالے سے اور اس طرح ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں بھی اخبارات کا سلسلہ چلتا اس طرح سے جو جو میس کمیونیکیشن پرنٹنگ کا معاملہ تھا اخبارات کا وہ اس طرح نمو پاتا رہا اب ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کی جو in the mean time there were some technological advancement made the mean time in these three hundred four hundred and they also became very essential part of mass communication first telegraph telegraph eighteen hundred and forty four telegraph جو ہے جب اس کا وجود سامنے آیا سیموئل مورس مورس کو مشہور ہے آپ کے اس حوالے سے بھی یاد ہوگا ٹیلی گراف انہوں نے یہ بنایا چونکہ اس وقت بجلی بھی بجلی کی کانسیپٹ بھی تھی بجلی کا تھوڑا بہت استعمال بھی تھا انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ الیکٹریکل پلس جو ہے اس کو دور جگہ بھیجا جائے تو وہ ایک الیکٹرو میگنیٹ بھی کریٹ کرتی ہے دوسرے اینڈ پہ کسی جگہ پہ جا کے اور جب بجلی گزرے تو میگنیٹ بنتا ہے تو وہ چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں it creates a sound tick اور جب آپ اس کو سوئچ آف کر دیں ٹک کی آواز ختم ہو جاتی اگر آپ سوئچ کو اس طرح ارینج کر لیں کہ وہ دو تین دفعہ آن آف ہو تو آواز آ سکتی ہے ٹک ٹک ٹک اس ایکسپیریمنٹ کے بعد مورس نے سوچا کہ یہ تو کوڈنگ ہو سکتی تو کئی ہزار میل لمبے بجلی کے پول جو تھے اس کے کراس یہ میسج بھیجا گیا پھر انہوں نے کوڈ ڈیولپ کر لیا کہ یہ ٹک ٹک جس کو کہتے تھے ڈیش ڈاٹ ڈیش ڈاٹ کا کوڈ انہوں نے بنا لیا اور پورے جو اے بی سی زی تک اور کاما اور فل سٹاپ تک اس کو انہوں نے کوڈنگ میں لیا اسی دو چیزوں کے حوالے سے اب میسج دینا شروع ہو گئے لمبا پروسیس تھا لیکن میسج دور تک پہنچ جاتا تھا اس سے پہلے اخبارات کیا کرتے تھے رپورٹر چھوٹی سی جگہ تک گھوم پھر کے آ کے اخبار کے آفس میں خبر دیتے اور وہ محدود پیمانے کی ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی اب کیا ہوا اب آپ کئی میل دور سے کئی سینکڑوں میل دور سے you can get a message on telegraph telegraph کی سروس جو تھی یہ چلتی رہی اس کے بعد گراہم بیل نے 1876 میں اسٹوڈینٹس آپ کو پتا ہوگا انہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تو اخباروں کی تو موج ہو گئی اب تو آپ وہ جو ایک بڑا کوڈ ہوتا تھا سلو سا ٹیلی گراف کا اس کو ایک بندہ ڈی کوڈ کرتا تھا پھر سمجھتے تھے کہ اچھا یہ کیا بنا کیا اچھا اس یہ جملہ بنا پھر اس کو دیکھتے تھے anyways that was an advancement لیکن ٹیلی فون کے آنے سے تو بہت آسانی ہو گئی ٹیلی فون وہ ذرا اور طرح کے ہوتے تھے ایسے نہیں اور ایسے تو خیر بالکل بھی نہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور طرح کا ٹیلی فون تھا وہ بولتے تھے پھر آپ اس میں بولتے تھے پھر اس کو سننے والا اور تھا بولنے والا اور تھا وہ آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے کسی اس میں آپ کے شاید ہینڈ آؤٹس میں بھی اس کا ذکر ہو ٹیلی فون کے آنے سے اخباروں میں بڑی آسانی ہوگی ابھی اخبارات اس کو پوری طرح سے فیل کر رہے تھے تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1935 میں اسٹوڈینٹس ٹیلکس کا وجود آ گیا اب ٹیلکس مشین پہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ٹیلی ٹائپنگ کی ایکچولی ایک مشین ہوتی تھی فون پہ تو آپ بات کرتے تھے اور ٹیلی گراف پہ آپ کوڈنگ کرتے تھے ٹیلیکس میں یہ تھا کہ آپ ایک جگہ پہ ٹائپ کرتے تو دوسرے اینڈ پہ وہ جو آپ جو بھی ٹائپ کر رہے ہیں وہ ٹائپ آؤٹ ہو کے باہر نکلتا آتا تھا یہ ٹیلکس تھا اور اخباروں کی آفیسز میں ٹیلیکس ایک اسینشل پارٹ بن گیا سارا دن پوری دنیا سے خبریں آ رہی ہیں اور خبروں کے حوالے سے کام ہوتا جا رہا ہے ان سائنسی ایجادات نے اخبارات کو اور جو آپ کی میس کمیونیکیشن ہے جو میڈیا اس کو ایک خاص رنگ دیا اس کو فاسٹر کر دیا اس کو پاورفل کر دیا اور میڈیا جو تھا وہ ایک بالکل اینٹی بن کے ایک انتہائی پاورفل اینٹی بن کے ابھرا ان تین چار سو سال میں اتنا امپورٹینٹ تھا میڈیا کہ ایک اسٹیج پہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹ کا چوتھا حصہ ہے after legislature executive the next is اس کی ایک آپ سمجھیے کہ سوسائٹی کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہوگی کوئی آدمی ایسا آپ کو نہیں مل سکتا تھا اور ابھی بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو صبح اٹھ کے اخبار نہ پڑے یا ریڈیو سے خبریں نہ سنیں یا ٹی وی سے خبریں نہ سنیں جس چیز کا چند سو سال پہلے کوئی وجود نہیں تھا وہ اس طرح سے سرایت کر گئی انسانوں کے اندر کہ ایسا لگا کہ جو اس کے بغیر زندگی ادھوری ہو جائے گی پھر اس کے بعد مختلف جب یہ باتیں ہوئیں تو یہ لازمی تھا کچھ قوانین بھی آنے تھے کیونکہ اٹ واز ایک اسٹیج پہ یہ کچھ فری فار آل قسم کا ہوتا جا رہا تھا جو مرضی لکھ دیں کسی کے بارے میں یہ بڑا غلط تھا تو پھر حکومتوں نے اس کے اوپر کچھ قانون سازی کی آپ کے پاس وہ موجود ہیں مختلف ادوار میں مختلف قوانین جو ہیں وہ آتے رہے پھر آج کل جیسے پاکستان میں پریس کاؤنسل کی بات ہو رہی ہے جو مینج کرتی ہے اخلاقیات کو بھی خود اخبارات نے کوڈ آف ایتھکس جو تھے وہ بنانا شروع کیا اور کوڈ آف ایتھکس کے بننے کے ساتھ ساتھ جو تھا ایک بیلنس جو تھا وہ کریٹ ہوا اور اخبارات میں یہ چیز ہمیشہ سے رہی کہ قانون کی اور اخلاقیات کی ایک جو جنگ ہے وہ کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں گرے ایریا بہت ہے جب کوئی قانون بنتا ہے اپیرنٹلی تو اسی لیے بنتا ہے کہ اس کو آرگنائز کیا جا سکے سارے سسٹم کو مگر یار لوگ اس میں سے یہ بھی نکال لیتے ہیں کہ یہ اظہار رائے پہ پابندی اور حکومتیں جو ہیں وہ قوانین کے حوالے سے یہ چاہ رہی ہیں کہ بات کہنے پہ کرنے لگائی جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ the government these press laws in fact the governments are after putting some ban on this freedom of expression guaranteed by the constitutions of different countries. It is generally, this is what generally understood. لیکن یہ کانفلکٹ جو ہے یہ میس میڈیا میں چلتا رہتا ہے اس میں لیکن ایتھکس کا بھی ایک رول ہے جو میڈیا اٹ سیلف اپنے لیے بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو بات کی تھی ایک رینیسانس کی اس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا اس کیمپین نے بھی میڈیا کو شروع میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور جو بات کی جو سائنٹیفک انوینشن اسٹوڈینٹس ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ رینانس کے پیریڈ میں جو ایک کیمپینس چلی وہ اسی کا ہی ریزلٹ اگر اس زمانے میں بہت سارے scientist like Newton like Johannes Kepler Galileo اور نکولس کاپر جن کا ذکر ہوا تھا اگر یہ لوگ کام نہیں کرتے اور لٹریچر میں جیسے بین جانسن اور ولیم شیکسپیئر جو تھے وہ کام نہیں کرتے تو شاید بات وہیں وہیں رکی رہتی جہاں آج سے کئی صدیوں پہلے تھی اور پرنٹنگ پروسیس میں بھی شاید پھر وہی مذہبی کتابیں بار بار چھپ رہی ہوتی مگر رینیسانس کے پیریڈ کے بعد جو تھا ایک بریک تھرو بھی ہوا سوچ کے حوالے سے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہوئی لیکن اس سوچ نے جو نیا پان پیدا کیا the new thing in this thinking process after this period of that was help scientist and and the to think about world that in fact led different discoveries inventions. تو ویسے یاد رہ جاتی یہ چیزیں تو ہلکی پھلکی سی مجھے امید رکھنی چاہیے good like in this exam کے بعد آپ سے ملاقات حافظ